سا ہوشیاری کی ضرورت ہے جب کوئی بات دین کی بیان ہونے لگے تو اس کو فوراً چونکہ وہی جو ابھی بات سب سے پہلے اس کی تھی میں نے کہ اللہ تعالیٰ یہ نہیں دیکھتے کہ یہ کسی لائق کے پاس جا رہا ہے یا نالائق کے پاس جا رہا ہے بس وہ بندے کے اخلاص اور طلب دیکھتے ہیں کہ یہ بندہ میرے لیے جا رہا ہے تو بس اس کو جب اللہ کے لیے جا رہا ہے تو اللہ اپنی محبت کے کھاتے میں لکھتے ہیں چلے جائے کہ وہ کسی کے پاس بھی جا رہا ہے اپنے حسن زن سے تو جا رہا ہے کہ یہ یہ اللہ کا اپنی نیک گمانی کرتا ہے حسن زن رکھتا ہے کہ یہ اللہ والوں کا غلام ہے اس سے ہمیں کچھ مل جائے گی اللہ کی محبت تو اس نے گمانی کے بدلے میں اللہ تعالیٰ اس کو ضرور نوازیں گے کیونکہ وہ اللہ کے لیے آیا ہے جیسے میں نے ابھی حضرت والا نے فرمایا تھا کہ فرشتے دعا کرتے ہیں جو شخص اللہ کے لیے کہیں جاتا ہے اللہ کی محبت میں کسی سے ملنے تو فرشتے دعا کرتے ہیں اللہ نہ ہو ہی کا فصل ہو کہ اللہ یہ آپ کے لیے اس بندے سے ملنے جا رہا ہے آپ کی محبت میں جا رہا ہے تو اللہ آپ اس کو اپنے سے ملا لیجیے تو کتنی بڑی دعا معصوم مخلوق کی اللہ ہم کو مل گئی تو جا تو رہا ہے یہ اللہ ہی کے لیے تو کیا شک ہے اس میں کہ فرشتے دعائیں نہیں کر رہے ہوں گے کہ اللہ اس بندے کو اپنے سے ملا لیجیے حالانکہ اللہ تعالیٰ بھی دیکھ رہے ہیں کہ یہ بندہ لیے اللہ فرشتوں کے محتاج تھوڑی نہیں کہ فرشتے جب کہیں گے جبھی وہ رجسٹر کریں گے اس کو <laughs> اللہ تعالیٰ تو خود بھی دیکھ رہے ہیں لیکن اس مخلوق کو معصوم مخلوق کو اللہ نے گواہ بنایا کہ دیکھو تم تو کہہ رہے تھے کہ یہ فساد پہنچائے گا <laughs> زمین پہ جا کے اور اس چیز کا عشق تو دیکھو کہ مجھ کو دیکھا بھی نہیں نہ میرے رسول کو دیکھا اور پھر بھی جو ہے مجھ کو یہ کیسی قوم ہے کہ مجھ کو یاد کرتی ہے پھر حدیث بات میں ہے کہ لا یا پود نہ قوم گرون اللہ ید گرون اللہ عز اللہ جل اللہ حفت کوئی قوم ایسی نہیں جو بیٹھی ہو اللہ کی یاد میں محفوم ہے کہ بیٹھی ہو اللہ کی یاد میں اللہ کو یاد کر رہی ہو اللہ حفت ہوں کہ ملائکہ اس کو گھیرے دو یعنی ممکن نہیں ہے کوئی ایسی کوئی ایسی جگہ کوئی ایسا انسان کوئی ایسی قوم نہیں ہے جو اللہ کو یاد کر رہی ہو اور اس کو فرشتے نہ گھیرے دو فرشتے تو ان مجالس پہ خود رش کرتے ہیں <laughs> فرشتے تو انسانوں کی مجالس پہ رش کرتے ہیں جو جو اللہ کی محبت میں قائم ہوتی ہیں اللہ کو یاد کیا جاتا ہے ذکر اللہ کیا جاتا ہے ایسی مجالس کو تو فرشتے رش کی نگاہ سے دیکھتے ہیں ستاروں کو یہ حسرت ہے کہ وہ ہوتے میرے آنسو تمنا کے کشاں کو ہے کہ میری آستی ہوں کیا شرح ہے انسان کو اللہ نے بخشا لیکن صرف اس اس واسطے کے ایک ذرہ درد دل اللہ کے اللہ کا حاصل کر لے اور اگر درد دل ہی حاصل نہ کیا تو کیا کیا کیا ملا کہ جانور سے بھی بدتر ہے یہ انسان جس نے دنیا میں آ کے اللہ کو ہی نہ پہچانا تو اس نے کیا کیا حق ادا کیا بندگی کا شرافت کا اور انسانیت کا کیا حق ادا کیا جس کے دل میں نہیں ہو تیرا درد و غم ہو کے انسانی جانور سے میں ہے کیونکہ الحمدللہ یہاں کوئی نہ میں نے آپ کو چندے کے لیے جمع کیا نہ آپ کسی چندے کے لیے آئے ہیں اور مولانا کے پاس بھی نہ کوئی تھیلا ہے نہ کوئی چھتری ہے نہ منہ میں پان ہے جب ہمارے حضرت فرماتے تھے کہ بنگلہ دیشی کی ہیں چار نشان کیا ہے سر پہ ٹوکری ہاتھ میں چھتری منہ میں پان <laughs> تو ان کوئی مقصد نہیں ہے یہاں سوائے اس کے کیے اللہ کی محبت میں اگرچہ میری محبت میں بھی آئے ہوں تو شہر کی محبت اللہ ہی کی محبت ہے دل دل یقین اللہ کی محبت ہے اور حقیقت تو یہی ہے کہ یہاں سب جو ہے جماعت ہی لیے ہوئے کہ اللہ کی محبت کا ایک ذرا ہم کو عطا ہو جائے تو یقینی طور پر اللہ تعالی نے جو ہے وہ جو ہے اس کو اپنی محبت کے کھاتے میں لکھا ہوگا انشاءاللہ اب گمان اقرب یقین گمان اقرب یقین یہ ان شاء اللہ تعالیٰ اس مجلس کو اللہ تعالیٰ ہمارے مشاہد مشاہدے قبولیت کا شرف عطا فرمائے گی اور یہ بات حضرت ساری والے سے سنی ہوئی باتیں ہیں حضرت نے فرمایا کہ جب حدیث پاک میں ہے کہ جب بندہ اللہ کے لیے کہیں جاتا ہے کسی سے ملنے تو فرشتے اس کے لیے دعا بھی کرتے ہیں اور ستر ہزار فرشتے یہ ہر بندے کی ہر بندے کو ستر ہزار فرشتوں کی مالیت حاصل ہوتی ہے اور جب فرمایا کہ لا قوم ید قون اللہ حاضر وجن اللہ فتح تو ضرور بال یقین جو ہے وہ لاکھوں فرشتوں کا اجتماع ہے اگرچہ ہم اس کو محسوس نہیں کر سکتے لیکن جب اللہ کی محبت میں کہیں جمع ہوتے ہیں تو وہاں گناہوں کے خیالات ختم ہو جاتے ہیں پاکیزگی پاکیزگی یہ خیالات نصیب ہوتی ہے تو یہ یہ بھی فرشتوں کے اجتماع اور ان کی صحبت کے اثرات ہوتے ہیں نیک صحبت میں فرشتوں کی اجتماع ہے اس میں پاکیزہ معصوم مخلوق ہے تو کیوں نہ دل میں نیک اور نیک خیالات اور نیک تمنائیں نیک امیدیں نیک عزائم اور باقی یہ خیالات کیوں نہیں حاصل ہو ریکارڈنگ نہیں لگی کر دیا تھا مرشدی و عارف مجد زمانہ حضرت مولانا شاہ کی محمد اختر صاحب رحمت اللہ علیہ کے اشعار قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے بتانے آبو کے یعنی کہ حسینوں پیار انسان مر رہا ہے یہ پانی اور مٹی کے بنے ہوئے جسے جس کو مولانا رونی کہ اشعار میں حضرت والا نے کیسے سمجھایا ہم کو مولانا رومی فرماتے ہیں از خمیر شیر می می بجن سے وہ یہ یہ یہ جو جو ہے پانی مٹی کے یہ ساری دنیا میں جو بھی چیزیں ہیں ساری کائنات میں یہ مٹی کی ہے مٹی کی عورتیں مٹی کے بنگلے مٹی کے گاڑیاں مٹی کے سونا چاندی سب مٹی مٹی کی برآمدات ہیں تو فرمایا کہ جیسے ماں جو ہے بچوں کو آٹے سے کہیں شیر بنا کے دے دیتی ہے کہیں جو ہے اونٹ بنا دے گی کسی بکری بنا دے گی اب جو ہے وہ بچے اس پہ لڑ رہے ہیں بچے وہ چھکلوں کے اوپر لڑ رہے ہیں حالانکہ سب آٹے کی بنی ہوئی اور بچے جو ہے حسر سے دیگیاں مل رہے ہیں کہ کاش مجھے وہ کوئی کہتا ہے وہ کسی کو اونٹ پسند ہے وہ کہتا ہے کاش مجھے اونٹ ملتا وہ دوسرے کو مل گیا اور کوئی کہتا ہے کہ یہ مجھے شیر پسند تھا کہ اس کو دے دیا اس پہ لڑ رہے بچے اور بچے چونکہ نہ سمجھ ہوتے ہیں تو حالانکہ ان کو سمجھ نہیں ہے کہ سب آٹے کے بنے ہوئے ہیں شیر و اشتر یعنی شیر اور اونٹ تو فرمایا کہ شیر و اشتر نہ شبد اندر کہاں ای مگر نایت بفہ میں کودک یہ لڑکوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی تھی شیر و اشتر یہ جو اونٹ اور شیر وغیرہ بنے ہوئے ہیں سب آٹے کے ہیں جیسے ہی منہ میں جائیں گے روٹی بن جائیں گے وہ حلق سے نیچے اتر جائیں گے اور یہ بچوں کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی پھر فرمایا کہ این شراب شراب ہو ہو ہو ہو کباب کباب شکر شکر نقشی نسط ہو رنگی ہے پسر یہ شراب کباب سب مٹی کے ہیں ساری نعمتیں مٹی سے ہی برآمد ہوئی ہیں رنگ اور ذائقے نقش و نگار الگ الگ ہیں لیکن ان کی حقیقت مٹی ہی ہے تو فرمایا کہ یہ سارے خاک رنگی نسل نقشی ہیں کہ سر یہ ہے میرے دوست ہے میرے بیٹے محبت کے عنوانات ہیں یہ سب مٹی کے بنے ہوئے ہیں یہ سارے نقش و نگار تو ہیں جس طرح ماں نے آٹے کی روٹی کے وہ بنا دی شکلیں یہ بھی ایسے ہی ہے تو ان کے اوپر ضائع نہ کرو اپنی زندگی کو یہ اس لیے نہیں ہے یہ مقاصد زندگی نہیں ہے بلکہ مقصد زندگی تو ایوکم احسن و عملہ ہے اللہ تعالیٰ نے انسان کو جو پیدا کیا تو یہ دیکھنے کے لیے کہ ہماری باتیں مانتا ہے کہ نہیں ہماری اطاعت کرتا ہے کہ نہیں اور اپنے اعمال کو حسین بنانا حسن پر مننا نہیں ہے بلکہ اپنے آپ کو حسین بنانا ہے سیرت سورج سے کچھ نہیں ہوتا سیرت کام آئے گی ہوتا ہی قیامت کے دن کیا کام آئے گا فرمایا کہ ہندی ہو اور ہو ترکی ہو حبش جملہ اندر گورے خش قبر میں جاتے ہی ترکی جو سرخ و سفید ہوتا ہے ہندی ہندوستان کا گندمی رنگ ہوتا ہے اور دیگر جو اقوام ہے حبشی جو ہے وہ کالا ہوتا ہے لیکن چھ مہینے کے بعد قبر کھود کے دیکھو سب ایک رنگ مٹھی سب مٹی ہے تو وہاں صورت کام نہیں آئے گی بلکہ سیرت کام آئے گی آئیے کم آسن و عملہ کام ہے غرض یہ کہ سب قبروں میں جا کے یہ سارے نقشے بتانے آگو گر جگہ یعنی جو حسین شکلیں ہیں ساری جو ہے ان کو قبروں میں جا کے دیکھو تو یہ مٹی ہی مٹی نظر آئے گی دونوں جہاں تباہ ہے جس نے ہے ان کو دل دونوں جہاں تباہ ہیں جس نے دیا ہے ان کو دل ظالم نہ کر حیات کو نظر میں سنگ سنگ دل دل بھی ہوتے ہیں وفادار نہیں ہوتے حسین شکلیں جو شکلوں پہ مرتا ہے ان کو وفاداری نہیں ملتی ہمیشہ بے وفائی ملتی ہے جہاں کسی کی زیادہ زیادہ اچھی صورت دیکھی یا مال و دولت دیکھا یہ بھاگ لیے وہیں پہنچ گئے دونوں جہاں تباہ ہے جس نے دیا ہے ان کو دل ظالم نہ کر حیات کو نظر بتانے سنگ دل قیمت حیات کی نہ تھی جب تک میں و گل سے زندگی نہ جب ملا ہے دل کہ اس وقت تک ہماری حیات حیات کہلانے کے لائق تھی بالکل بے قیمت کیا بلکہ مائنس میں جا رہی تھی وہی جو ذرہ رہے گر تو ہم تیرا نہیں ہاں جی، کیا پڑا تھا شیر جس کے دل میں نہیں تیرا درد ہوگا ہو کہ انسان نہیں جانور سے ہو جانور سے بھی بدتر ہو جاتا ہے وہ شخص جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے جانور سے بھی بدتر ہے اور جو فرما بردار ہوتا ہے نافرمانی سے بچتا ہے یہ علامت ہے کہ اس کے قلب کو درد دل حاصل ہے اللہ کی محبت حاصل ہے قیمت حیات کی نہ تھی جب تک محض تھی آب و گل لذت زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے درد دل قیمت حیات کی نہ تھی جب تک میں پوچھ جب سے ملا ہے درد دل چھٹی تو پھر کون بیٹھا ادھر ہاں نظر تو آؤ کم سے کم میں اوپر اسی لیے بیٹھتا ہوں کہ تاکہ لوگ مجھے دیکھ سکیں میں لوگوں کو دیکھ سکوں یہ دکھا ہوا کہلاتا ہے حضرت والا رحمت اللہ فرماتے تھے یہ دکھول ہے دکھول ہم آپ کو دیکھیں آپ ہم کو دیکھیں قیمت حیات کی نسی جب تک میں رکھی آپو گل لذت زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے درد دل خال میں دل دوست کو جس نے پیدا کیا ہے دل کان کھول کر سن لو خالی میں دل پہ دوست کو جس نے پیدا کیا ہے دل کہتے ہیں اس کو اہل دل سارے جہاں کے دل کہتے ہیں اس کو اہل دل سارے جہاں کے دل خالق دل پہ تو تو جس نے پیدا کیا ہے دل دل کو پیدا کرنا ہے یہ نہیں کہ کچھ دنیا بھی کر لی یعنی کچھ گناہ بھی کر لیا اور کچھ اللہ کو راضی بھی کر لیا ذرا دوستوں رشتے داروں کو بھی ذرا راضی کر لیتے ہیں چلو لاؤ وہ کہہ تو گناہ کی بات رہے لیکن چلو اس کا دل ٹوٹ جائے گا بیچارے کا ہم سے بڑا گہری دوستی رکھتا ہے اور ایک دوستی کہیں کام کی کام نہیں آئے گی کہیں کام آئے گی بتائیے قبر میں حشر میں کہیں کام آئے گی جو ہمارا اصلی وطن ہے وہاں کون کام آئے گا وہاں اللہ کام آئے گا تو کہا کہ ہاں چلو کچھ رشتے داروں کا بھی حق نبھا دیتے ہیں اگرچہ وہاں تصویر کشی ہے اللہ کی ناراضگی کا کچھ کام تو ہے لیکن کیا کریں زمانہ ایسا ہے کیا کریں چلو اس کو گرا دیں یہ اللہ سے اپنا دل فدا کرنا نہیں ہوا یہ تو شاید نفس و شیطان کی بھی مان رہا ہے اور ادھر رحمان کی بھی مان رہا ہے لیکن یہ سارا کا سارا اندیشہ ہے کہ اس کا سب یہ ضائع نہ ہو جائے بھائی دیکھو باتیں نہ کرو باتوں باتوں کی آواز نہ آنی چاہیے خالق دل پہ دو جس نے فدا کیا ہے دل اب فدا کی یہ مانی بھی نہیں کہ آپ نے سارے بیوی بچوں کو چھوڑ دیا اور کام کاروبار بھی چھوڑ دیا فدا کرنا یہی ہے کہ گناہ سے بچ جاؤ بس جہاں گناہ کا کام ہو وہاں ماں باپ ہو بیوی بچے ہوں کوئی بھی ہو اس کا ساتھ نہ دو بس یہ ہے بس فدا کرنا خالی دل پہ دوس کو جس نے پیدا کیا ہے دل کہتے ہیں اس کو اہل دل سارے جہاں کے اہل دل کہتے ہیں اس کو اہل دل سارے جہاں کے اہل دل دونوں جہاں تباہ ہے جس نے دیا ہے ان کو دل ان کو یعنی بتا نے آب و گل کو حسن مجاز کو جس نے دل دیا دنیا بھی برباد اور آخرت بھی برباد چلو دنیا میں کچھ حاصل ہوتا تو ہم کہتے کہ آپ کچھ تو حاصل ہوا لیکن دنیا بھی برباد ہے پٹتے وہی دیکھا ذلت اور رسوائی دیکھی عاشقان مجاز کی دونوں جہاں میں جس نے کیا ہے ان کو دل ظالم نہ کر حیات کو نظر گوتا میں سنگ دل قیمت حیات کی نہ تھی جب تک میں تھی آب و گل لذت زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے درد دل لذت زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے درد دل خالق دل دے دوست کو کس نے پیدا کیا ہے دل کہتے ہیں اس کو اہل دل سارے جہاں کے اہل دل کے اشار یہ ہوتے تو میں کہا جاتا میرا تو یہ سرمایہ ہے قیمت زندگی میری تیری خوشی پہ منحصر قیمت زندگی میری تیری خوشی پہ منحصر ون ورنہ ہے سا کے تن میری ننگے و گل ورنہ ہے سا کے تن میری ننگ آب و گل قیمت زندگی میری تیری خوشی پہ من حاصل ورنہ تا کے تن میری ننگے جہاں آبو گل ورنہ تا کے تن میری ننگے جہاں آبو گل دیکھ کسی کی خاک پر اپنی خاک کر دیکھ کسی کی خاک پر ہستینہ اپنی خاک کر قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے میں آب گل ایسی لاشوں کے کیا مانا جو قبروں میں جا کے دنیا میں ہی حیات میں ہی خدا داغر ہیں اپنی پیڑھی سے بھی خود ہیں کہ بڑھاپا آتا ہے کوئی دنیا کا حسین حسینہ عالم بھی ہو وہ اپنے حسن کے تغیر کو روک سکتی ہے بڑھاپا آگے ہی رہے گا دانت ہل کے ہی رہیں گے چشمہ آنکھوں پہ آگے ہی لگے گا اور بال چھڑنے لگیں گے اور دوسرے تغیرات بھی اس اس کو کو چھوڑیں گے نہیں ہے سراہی جب ہوئی خالی مزاج بدلا حضرت کے شیر اور جیسے ہی جو ہے پانی مرجھا گیا پھول مرجھا گیا بس اب اس کو وہ خود بھی نہیں روک سکتا ایسے عاجز کے اوپر اپنی زندگی کو ضائع کرنا اور پھر قبروں میں جا کے تو مٹی ہونا ہی بے گھر کے کی خاک پر ہسینا اپنی خاک کر قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے بولتا میں آب گل قبروں میں جا کے دیکھ تو نقشے بولتا میں گل شمع مجاز بج گئی مشپ میں تاب نئی شمع مجاز بج گئی میں تاب و دم نہیں سہانا شمع مجاز کچھ گئی عشق میں تاب و دم نہیں بڑھاپا آ گیا اب دل لگاؤ اب دل لگاؤ تو جانے جھریوں بھرے جسموں پہ اب اب ذرا اس سے عشق لڑا کے دکھاؤ حضرت فرماتے تھے کہ ایک معشوق جو ہے اس سے وہ عاشق کہتا تھا کہ رخسار پہ جو تل ہے اس پہ میں میرا دل چاہتا ہے میں سمر کو خارا سدا کر دوں تو مزاحان نظر نے فرمایا کہ اس وقت کے بادشاہ نے اس پہ مقدمہ دائر کر دیا کہ سمر کو خارا میں نے اتنی محنت سے خون بہا کے حاصل کیا ہے تو اپنے مفت میں جو ہے اس پہ فدا کر رہا ہے اس کو گرفتار کر لیا تو غرض یہ کہ جوانی کی حسن کی تو اس وقت وہ سمر کو خارا فدا کر رہا تھا اب معشوق جب بڈا ہو گیا اور اس کو لوگوں نے پوچھنا چھوڑ دیا تو اس کو یاد آیا کہ میرا ایک عاشق تھا جو مجھ پر و بخارا پیدا کرنا چاہتا تھا لاؤ چلو اب تنگ دستی آ گئی تو چلو دیکھتے ہیں اپنی قسمت آزماتے ہیں تو اس کے پاس گیا تو اب گڈا ہو چکا تھا معاشر سے گڈی ہو گئی تھی چہرے پہ چولیاں پڑ گئی آنکھوں کو چشمہ لگ گیا دانت کو کے نکلنے لگے تو اب جو عاشق صاحب کے پاس پہنچا تو اس سے کہا کہ بھائی کسی زمانے میں تم کہتے تھے کہ ہم و بخارا فرا کرتے ہیں تو چلو تم سمرپن بخارا دونوں نہ صحیح کوئی ایک یا تو سمرپن دے دو کوئی بخارا دے دو تو اس نے کہا ہٹو ہٹو یہاں سے بھاگو اب تو تم کو دیکھ کر تم کو میں آلو بخارا بھی نہیں دوں گا سمرپن تو بخارا تو کیا تم کو آلو بخارا بھی نہیں دوں گا اور الٹا تم کو تو دیکھ کر مجھے بخار آ رہا ہے یہ ہے حقیقت کیا بات تھی کیا مضامین حضرت والا کی سنوا ما جان بج گئی عشق میں تاب و دم نہیں غارت گرے حیات پر غارت نہ کر حیات دل جس نے خود کی اپنی آپ کی زندگی کو ضائع کر دیا انہیں چکروں میں اور خود مرنے والا بھی ہے وہ کوئی یہ نہیں کہ وہ زندہ رہے گا اور کچھ آپ کو دے سکے گا خود بھی غارت گرے حیات ہے اس پر غارت اپنی حیات کو غارت مت کرو شمع مجاز بجھ گئی عشق میں تاب و تم نہیں غارت گرے حیات کر غارت نہ کر حیات دل پانی گو کا غم نہ کر دیکھ یہ غم کیسا انداز ہے ہم کا دیکھو کیسی جی محبت کا انداز ہے فانی بوگو کا غم نہ کر دیکھ یہ غم ہے آر پڑھا دو جہاں جو ہے اس کو میں جاویدان سے مل پڑھا دو جہاں جو ہے اس کا میں جاویدان سے مل پانی گم دیکھ یہ غم ہے آر فرحاتے پڑھاتے دو جہاں جو ہے اس میں جاویداں سے مل رہتا ہے بد گمان کیوں جہل سے اپنے دور رہتا ہے مان کیوں جن سے اپنے دور دور جا کے کبھی تو ایک بار حضرت دل سے مل جا کے کبھی تو ایک بار حضرت دل سے مل رہتا ہے بد گمان کیوں جہل سے اپنے دور جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل جا کے کبھی تو ایک بار حضرت اہل دل سے مل آخری شیر دل کو ہے درد سے ہیں کو ملا ہے درد دل سوباتے ہیں درد سے ورنہ تھناش نائے درد اختر ہمارا گوگل ورنہ تھا ناش نائے در اختر ہمارا در دل کو ملا ہے درد اہل درد سے ورنہ تھا ناش درد اپنا ہمارا وہ گل ورنہ تھا ناش نائے درد اپنا ہمارا وہ گل دونوں جہاں تباہ ہے جس نے دیا ہے ان کو دل ظالم نہ کر حیات کو نظر بوتا و گل ظالم نہ کر حیات کو نظر بوتا میں سنگ دل قیمت حیات کی نتی جب تک میں آب و گل زندگی نہ پوچھ جب سے ملا ہے درد دل شمے مجاد بج گئی عشق میں تاب و دم نہیں غارت گرے حیات پر غارت نہ کر حیات دل دل دل کو ملا ہے درد درد سے الحمد للہ بنا کو موجودہ ایمان پر شکر کرنا بھی بہت بڑی نعمت ہے جتنا ایمان بھی اس وقت ہم سب کو اللہ کے فضل اور توفیق سے اور مشاعر کی برکت سے حاصل ہے اس پر خوب شکر کرنا چاہیے انشاءاللہ اس میں ترقی ہوگی لائن شکر تم دار جی اس میں حسن خاتمہ کی بشارت ہے کہ اگر روزانہ شکر کرتا رہے گا موجودہ ایمان پر تو اس میں ترقی ہی ترقی ہوتی رہے گی اور مرد دم تک ترقی ہوتی رہے گی تو انشاءاللہ ایمان ساتھ لے کر جائے گا دل کو ملا ہے درد دل صحبت اہل درد سے ورنہ تھا ناش نائے در اکل ہمارا گوگل ورنہ تھا ناش نائے در اکل ہمارا بو گل سفر نامہ یونین میرے مرشد محبوب رحمۃ اللہ علیہ کے ملفظات و ارشادات پر مبنی اس کا نام ہے معرف ربانی شاہ فرماتے ہیں کہ میں ایک نصیحت عرض کرتا ہوں کہ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ اپنی دکانوں میں کرسچن نوجوان لڑکیوں کو نوکر نہ رکھیں کیونکہ سیلنگ تو زیادہ ہوگی اور ڈیلنگ بھی زیادہ ہوگی مگر میلنگ بھی زیادہ ہوگی جو آدمی خریدنے کے لیے جائے گا تو پالا انہی سے پڑے گا میلنگ سے ملاقات بھی مقصد ہو سکتا ہے یعنی اس ناجائز اختلاط اور دوسرے کے حضرت نے فرمایا تھا کہ میل میلان میں دل کے میلہ ہونے کا نام دل میلہ ہو جائے گا ایمان جاتا رہے خدا نخواستہ اور حرام کام میں ابتلا ہو جائے صرف دیکھ ہی لیا تو حرام کام ہو گیا اور اس سے آگے کی منزلیں بھی بڑی خطرناک ہے فرمایا کہ سیلنگ اور ڈیلنگ تو زیادہ ہوگی مگر میلنگ بھی زیادہ ہوگی جو آدمی خریدنے کے لیے جائے گا تو پالا انہیں سے پڑے گا لہذا جتنا آنکھوں کا ذنا ہوگا اس کا گناہ سیٹ صاحب کے اوپر جائے گا آج کل تو رواج یہاں یہاں تو بڑے یورپی ممالک کو بھی مات کر رہے ہیں جگہ جگہ ایسے ماحول ہو گئے اس لیے ایسے ماحول سے بچنا بھائی جو جتنا بچ جائے اس کی خوش نصیبی ہے اپنی ضرورت کو جیسے تیسے یہیں جو اپنے محلے کی دکان ہے اس سے پورا کر دو کیا ضرورت ہے بڑی بڑی مارکیٹوں میں جانے کی اور وہاں جو ہے وہ نگاہ خراب ہو چاہے وہ عورت ہو چاہے لڑکا ہو جو بھی ہو تو گناہوں پر ماحول میں جانا اور اس قدر اختلاط ہے کہ وہ خود ماحول ہی گناہ کا ماحول بن گیا اب جو فتح شاہی کا فتویٰ فرماتے تھے لا حضور مجلس فی جہاں گناہوں کا ماحول ہو حضرت نے اس کو کتنے آسان طریقے سے سمجھایا کہ دیکھو اگر کہیں پر پتھروں کا آداب برس رہا پتھر برس رہے ہوں تو اس جگہ آپ جانا پسند کریں گے آپ کبھی بھی جانا وہاں سے بھاگیں گے دور بھاگیں گے کہ یہاں پتھر برس رہے ہیں کہ ہم کو پتھر نہ لگ جائے جہاں اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو وہاں اللہ کا مذہب نازل ہوگا یا رحمت نازل ہوگی جہاں اللہ کا مذہب نازل ہو رہا ہو وہاں سے کتنا دور بھاگنا چاہیے اس لیے دیکھو حضرت نے کیسی آسان آسان مثالوں سے ہم کو کیسی بڑی بڑی باتیں ہیں حضرت نے ہم کو سمجھا دی اللہ تعالیٰ حضرت والا کو اور تمام مشاہد کو جزائے جزیر تو صرف یہ سیٹ صاحب کے لیے نہیں ہے بلکہ خریداروں کے لیے بھی سوچنے کا مقام ہے کہ ہمیں جو ہے وہاں سے کتنا بچنا چاہیے یہ میرے لیے بھی ہے سب کے لیے ہے اور فرمایا کہ جو آدمی خریدنے کے لیے جائے گا تو پالا انہیں سے پڑے گا لہذا جتنا آنکھوں کا زنا ہوگا اس کا گناہ سیٹ صاحب کے اوپر جائے گا جس نے عورتوں کو دکانوں پر رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو علم نفسیات کی عطا فرمایا ہے میں بتا رہا ہوں کہ سیٹ تو بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں پچاس ساٹھ سال کے ہو گئے ان میں ماشاء اللہ حیا شرم ہے یہ بھی حضرت والا کی انتہائی حسن زم کی علامت ہے ورنہ حضرت والا نے دوسرے مواقع پر یہ بات بھی سمجھائی کہ انسان تو برا ہو جاتا ہے لیکن نفس برا نہیں ہوتا کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ پچاس ساٹھ سال کے ہو گئے اور صحبت بھی اٹھائی ہوئی ہے تو اب نکل گئے اس سے کہ اب ہم گمراہ نہیں ہو سکتے گناہ میں مبتلا نہیں ہو سکتے یہ کوئی گارنٹی نہیں ہے <clears throat> اس لیے بچہ ہو جوان ہو بچے سے مراد جب بالغ ہو جائے تو جب جب بالغ ہو جائے تو بس اس کو سو فیصد بچنا ہی چاہیے حالانکہ اب تو بزرگ کی بھی شرائط ختم ہوتی جا رہی ہیں کیونکہ یورپ میں تو بہت پہلے سننے میں آ گیا تھا کہ وہاں تو دس دس سال کے بچے جو ہے گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور یہاں بھی جو ہے کچھ پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے فرمایا کہ شیٹ تو بزرگوں کے صحبت یافتہ ہیں پچاس ساٹھ سال کے ہو گئے ان میں ماشاء اللہ حیا شرم ہے لیکن یہ اٹھارہ بیس سال کے نوجوان بچے جب اپنے ہاتھ سے کرسچن لڑکیوں کو تنخواہیں دیں گے جو اپنی ٹانگیں کھولی ہوئی ہیں تو آپ بتائیے کہ جو نوجوان لڑکیوں کی ننگی ٹانگیں دیکھے گا اس کی ٹانگ بچے گی یہ ہمارے بچے ایک دن کرسچن لڑکیوں کے ساتھ جنا میں مبتلا ہو جائیں گے بتاؤ پھر کیا حال ہوگا پیسہ تو آیا عارضی زندگی بن گئی اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی تباہ ہو گئی ایک بات پوچھتا ہوں کہ اگر ایک سیٹ آئے اور کہے کہ میں ایک سال تک بریانی اور کباب کھلاؤں گا لیکن اس کے بعد دس سال تک صبح شام اس کی کھوپڑی پر ایک ایک سو جوتے لگاؤں گا تو یہ بتائیے کہ ایک سال کے مزے کے لیے کوئی ایسی کباب بریانی کھائے گا پچاس ساٹھ سال کی زندگی کے لیے ہمیشہ کی زندگی تباہ کر دینا اپنی اولاد کو دو میں ڈال دینا کتنی بڑی نادانی ہے اور جو خدا کو ناراض کر کے رزق حاصل کرے گا میں ابھی بتا رہا ہوں کہ وہ پھر ایک نہ ایک عذاب میں مبتلا رہے گا اور آخر میں دو نصیحت اور بھی عرض کرتا ہوں نہ معلوم پھر ملاقات ہو یا نہ ہو غنیمت جان لو مل بیٹھنے کو مبادہ پھر یہ وقت آئے نہ آئے اتنا زور ہے کہ آئندہ سال پتہ نہیں کیا ہوگا مجھ کو خود شبہ ہے مگر اللہ کی شان بہت بڑی ہے اللہ چاہے تو مردے کو زندہ کرتا ہے مجھے پھر اپنی رحمت سے جوان کر دے اور طاقت دے دے اور دین کا کام لے لے تو کیا بعید ہے نمبر ایک روزانہ اس کا مراقبہ کیجیے کہ اگر ہم اللہ کو راضی رکھیں گے تو ہم کو بالغ حیات ملے گی اور اگر ہم گناہ نہیں کریں گے نظر بچائیں گے گانا نہیں سنیں گے کرسچن لڑکیوں یا مسلمان لڑکیوں سے نظر بچائیں گے تو اللہ کا وعدہ ہے وہ خالق حیات لطف حیات کی ضمانت لیتا ہے وہ خالق حیات لطف حیات کی ضمانت لیتا ہے اس آیت سے فلنگ نبو حیاتم طیبہ اے ایمان والوں اگر تم ہم کو راضی رکھو گے فرما برداری سے رہو گے تو ہم تم کو بالک زندگی دیں گے اور اگر تم نے حرام لذت حاصل کی ومن آرزان دکھ رہی فن نہ رہو معیشت کا تو سمجھ لو کہ تمہاری آنکھیں تو لڑکیوں کی ٹانگ میں ہوگی لیکن ہم تمہارے قلب پر وہ آزاد نازل کریں گے کہ تم کبھی چین نہیں پاؤ گے تمہاری حیات کو ہم تخت کر دیں گے بالد حیات کے جملہ فیڈیا نازل فرمایا فلنوں میں یم نہ ہو ثقیلا لام تاکید کے لیے آتا ہے تاکہ قیامت تک لوگوں کو معلوم ہو کہ میری بات بہت بھاری ہے بہت وزنی بات پیش کر رہا ہوں ورنہ اللہ تعالیٰ کو کوئی نون ثقیلا کی ضرورت نہیں وہ اتنے بڑے اللہ ہیں کہ ان کا معمولی حکم بھی ہمارے لیے بہت بڑا ہے لیکن اس لیے نازل کیا لام تاکیب بانونے ثقیلا تاکہ لوگ اس کو سرسری نہ سمجھیں لہذا بالف حیات آپ لوگ چاہتے ہیں یا نہیں لیکن لطف کہاں لینے جا رہے ہو بھائی ہم لوگوں سے کان میں شیطان کیا کہتا ہے ارے لطف لے لو لڑکیوں کو دیکھ لو لیکن اللہ میاں کیا فرما رہے ہیں کہ اے نالائق ہو تمہاری زندگی کے ہم خالق ہیں تمہاری حیات کا لطف میرے قبضے میں ہے تم فرما برداری کے راستے سے مجھ کو خوش کر دو تو تم کو ایسا لطف حیات دوں گا آسمان سے اتنی خوشی برساؤں گا کہ سلاطین کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا مالداروں کو فیکٹری والوں کو رات دن بدکاری زنا شراب والوں کو اس کا تصور بھی نہیں ہو سکتا جو اللہ اپنے فرما برداروں کو سکون اور خوشی دیتا ہے خالق خوشی کون ہے اللہ ہے جو اللہ کو خوش رکھتا ہے اللہ اس کے دل پر خوشیوں کی بارش کر دیتا ہے اور دوسری آیت کا کیا مراقبہ ہے فہم نہ لہو معیشتم کا جملہ اسمیا ہے کہ جو مجھ کو ناراض کرے گا اس کو ہم دائمن طرز زندگی دیں گے بعض دعا بس دعا کیجیے کہ اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے ربنا تقبل منا امن کا تصنی ہو جائے یا اللہ اپنی رحمت سے ہماری گزارشات کو قبول فرما ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما اللہ والی حیات نصیب فرما اور تقوا کی زندگی عطا فرما یا اللہ اختر کی حاضری کو قبول فرما جن لوگوں نے سنا اور جس نے سنایا یا رب العالمین سارے ہی لوگوں کو صاحب نسبت اولیاء صدیقین بنا دے وہ نسبت عطا فرما دے جو صدیقین کی آخری سرحد ہے وہاں تک پہنچا دے اپنی رحمت سے اور ہم سب کے دل و جان کو اپنی داد پاک کے ساتھ اس طرح چپکا لے کہ سارا عالم ہم کو آپ سے الگ نہ کر سکے اے رب العالمین ہم تھوڑے سے وقت میں سب چیزیں آپ سے نہیں مانگ سکتے بے مانگے ہم کو عطا فرما دیجیے دنیاوی بھی اور اخروی بھی آمین اور بنا تقبر منا ان کا انتر سمیع العلیم وصل اللہ تعالی علی خیر خلقه محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ حضرت والا کے یہ مضامین ہمارے بہت ہی محبوب ہمارے صدیق وقت قلندر زمان حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ایک ملفوظ کو کس قدر جان فشانی اور محبت کے ساتھ اور کس قدر احتیاط کے ساتھ جمع فرمایا ہے کیا کیا مقام ہوگا حضرت حضبالک اس قدر عظیم الشان ذخیرہ حضرت ہی کے صدقے میں اس میں اللہ کے فضل سے جمع ہو گیا ساری کتابیں کس اس قدر مواعظ حضرت کے اور ریکارڈنگیں بھی ہیں موجود اللہ تعالیٰ کا شکر ہے سب حضرت نصاب رحمۃ اللہ علیہ نے جب سے حضرت کے پاس آئے حضرت کا کام یہی تھا یہ خزائن معرفت و محبت آج سے تقریباً پچاس برس پہلے کے حضرت والا کے ملفوظات و اشارہ اس کو حضرت نے اس نے جمع فرمایا رجسٹر میں لکھ لیتے تھے فوراً اور کیسی کیسے مضامین ایسے مضامین ہیں اس میں تو کہ ویسے تو ہر ہر مضمونی حضرت کا نیا نیا رنگ لیے ہوتا ہے اور انتہائی نافع اور تاثیر ہوتا ہے لیکن وہ وہ ملفوظات تو عجیب ہیں کہ کسی بعض میں مشکل سے ہی کوئی ملفوظ ایسے عجیب عجیب ملفوظات ہیں دنیا کی فنائیت پہ اللہ کی محبت پہ تو یہ سب کام اللہ تعالیٰ نے اپنے فضل سے ہمارے حضرت میر صاحب نے علیہ سے لیا اور کوئی نظر بھی نہیں آتا اور پچاس برس سے حضرت نے حضرت والا کی خدمت بھی کی اور سب سے بڑی خدمت تو یہ ہے کہ دین کو دین کو دین کی اشاعت حضرت والا کا سب سے بڑا کارنامہ ہے حضرت والا اتنے بڑے مجدد زمان کے ملفوظات و ارشادات جب حضرت کو کوئی پہچانتا بھی نہیں تھا چند لوگ حضرت کے پاس آتے تھے گنتی کے دو تین تو اس وقت سے حضرت نے الحمد للہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے سارا یہ کام شروع ہوا اور حضرت والا میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے خود پوچھا تو نے فرمایا کہ ہاں شروع سے ہی جو ہے حضرت جو ہے اپنے اسٹیل ویل میں جب نوکری اور جاب تھی تو وہاں سے پھر بولٹن مارکیٹ جایا کرتے تھے اور کیسٹوں کا سب سے اعلیٰ کیسٹوں کا ٹی کے جاپانی سے وہ خرید کر پورا پورا کارٹن اپنے پیسوں سے لے کر آتے تھے اور حضرت والا کے ہر ہر منفوظ کو اس میں ریکارڈ کر لیتے تھے محفوظ کر لیتے تھے اس کے بعد یہی نہیں بلکہ اس کے بعد اس کو لکھنا اور پھر اس کی اشاعت کا انتظام اور اہتمام کرنا اور معلوم نہیں کیا کیا قربانیاں حضرت نے دی ہیں ہم تو بہت بعد میں حاضر ہوئے اور وہ وقت بھی جو گزرا بس اللہ تعالیٰ ہماری ناقدگی کو معاف فرما دیں اور جو صحبت ہمیں ملی اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسی میں ترقی عطا فرما کر ہم کو کامل ایمان سے نواز دے اپنی جزائے کامل سے نواز دے مگر یہی بار بار دل کو جو ہے وہ عجیب کیفیت ہوتی ہے کہ اگر حضرت والا یہ کام نہ فرماتے تو ہم ہم کہاں جاتے ہیں ہم تو اپنی بات کرتے ہیں ہم کہاں جاتے ہیں اللہ تعالیٰ حضرت کو قیامت تک ساعتن فساعتن متساعدن متزاعدن دم جزائے جزیر عطا فرماتے رہے اور درجات قرب بے انتہا عطا فرماتے رہے اللہ تعالیٰ قبول فرما لے اور عمل کی توحین بھی نصیب نصیح اور بنا تقبل تقبر بھی نام نہ عبد اللہ ہاں بھائی وہ <clears throat> جو ہے اس خیال ہوتا ہے کہ اتوار کو چونکہ دن میں الحمد للہ ہو جاتی ہے تو اتوار کی رات والی مجلس پہ ہم فی الحال ملتوی کر رہے ہیں تاکہ جو ہے وہ اس میں کچھ مسئلے تھے تو بس اتوار کی رات والی مجلس کو فی الحال ملتوی کر رہے ہیں ان شاء اللہ موقع ہوا تو پھر شروع کر دیں گے اور کیا بات تھی کچھ سناؤ ایک آدمی اپنی بیوی کی فوٹو اپنی جیب میں رکھتا تھا کیونکہ وہ جب بھی کسی پریشانی میں ہوتا تصویر رکھنا سلمان جائز نہیں ایک آدمی اپنی بیوی کی فوٹو اپنی جیب میں رکھتا تھا کیونکہ وہ جب بھی کسی پریشانی میں ہوتا تو اپنی بیوی کی فوٹو کو دیکھ کر سوچتا اگر میں اس کو فیس کر سکتا ہوں تو پھر ہر مصیبت کو فیس کر سکتا ہوں اور میں کر رہا ہوں ایک آدمی کی شادی ایک آدمی کی شادی نہیں ہو رہی تھی وہ روزانہ دو رکعت سلاط الحاجات پڑھتا تھا آخر اس کی شادی ہو گئی اب وہ ہر روز سلاطن توبہ پڑھتا ہے بیوی نے شوہر کو کال کی کہاں ہیں آپ بعد میں بھی مایوسی کی بات نہیں ہے بعد میں بھی سلاۃ الحاجت پڑھ سکتا ہے اپنی اصلاح کے لیے دوسروں کی اصلاح کے لیے اللہ کو قدرت ہے ہر طرح کی کوئی اچھی چیز کو نہیں مانگ بیوی نے شوہر کو کال کی کہاں ہیں آپ شوہر تمہیں وہ گولڈ کی دکان یاد ہے جہاں تمہیں ایک ڈائمنڈ کا سیٹ پسند آیا تھا اور میرے پاس پیسے نہیں تھے کہ وہ لے سکوں اور میں نے کہا تھا کہ ایک دن تمہارے لیے ضرور خریدوں گا بیوی خوش ہوتے ہوئے ہاں ہاں مجھے یاد ہے شوہر میں اس کے ساتھ والی دکان میں بال کٹوا رہا ہوں بی کیا میں آپ کے خوابوں میں آتی ہوں شوہر نہیں میں آئے تو کرسی پڑھ کے سوتا ہوں ڈاکٹر آپ کے شوہر کو مکمل آرام کی ضرورت ہے یہ نیند کی گولیاں ہیں بیوی یہ گولیاں میں انہیں کس وقت دوں ڈاکٹر یہ آپ کے شوہر کے لیے نہیں بلکہ آپ کے لیے ایک آدمی کا ہوٹ جلا ہوا تھا کسی نے پوچھا کہ کیسے جل گیا کہنے لگے کہ بیوی میں کے جا رہی تھی اسٹیشن پہنچانے گیا تھا خوشی میں ٹرین کا انجن چونگ لیا شادی سے پہلے لڑکی نے پوچھا چاند کتنے ہیں لڑکا دو ایک اوپر اور ایک تم شادی کے بعد لڑکی نے پوچھا کہ چاند کتنے ہیں لڑکا اوپر خربوزہ نظر آ رہا ہے کیا شوہر کی سالگرہ پر بیوی نے پوچھا کہ میں تمہیں کیا گفٹ ہوں شوہر تم مجھے پیار کرو میری عزت کرو اور میرا کہنا مانو بس یہی کافی ہے بیوی کچھ سوچ کر نہیں میں تو گفٹ ہی دوں گی شوہر جان تمہاری گردن پہ عجیب سی چیز لگی ہوئی ہے جسے دیکھ کر خوف آتا ہے بیوی وہ کیا شوہر تمہارا منہ شوہر اپنی بیوی کا جنازہ لے کر جا رہا تھا جنازے کے آگے آگے کتا اور جنازے کے پیچھے بھی لمبی لائن تھی ایک نے آ کر پوچھا کہ شوہر سے ایک نے آ کر شوہر سے پوچھا کہ آپ کی بیوی کیسے مر گئی شوہر اس کتے نے کاٹ لیا آدمی یہ کتا مجھے دے دو آدمی پیچھے لائن میں لگ جاؤ شوہر نے ہوٹل کے مینیجر کو کمرے سے کال کی میری بیوی مجھ سے جھگ... میری بیوی نے مجھ سے جھگڑا کیا ہے اور اب کھڑکی سے کودنا چاہتی ہیں مینیجر سر یہ آپ کا ذاتی معاملہ ہے شور ابھی تو آ تو رہی کھڑکی نہیں کھل رہی ہے ایک سکھ سمندر میں ڈوب رہا تھا کہ اس کے ہاتھ میں ایک مچھلی آ گئی سکھ نے مچھلی کو سمندر سے باہر پھینکا اور کہا تو اپنی جان بچا میری خیر ہے ایک بادشاہ نے کہا کہ میں اپنے بیٹے کو پروفیسر بنانا چاہتا ہوں اور اس کو ایک دن میں پروفیسر بنا بنانا ہے سب نے کہا یہ تو ممکن نہیں ہے ایک میراسی بولا میں اس کو ایک دن میں پروفیسر بنا میں اس کو ایک دن میں پروفیسر بنا دوں گا بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے میراسی بادشاہ کے بیٹے کو لے گیا اور اس کو کہا بس یہ بولتے رہو میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا بادشاہ کا بیٹا پوری رات بولتا رہا میں نہیں مانتا میں نہیں مانتا دوسرے دن میراسی نے بادشاہ سے کہا آپ کا بیٹا پروفیسر بن گیا ہے بادشاہ نے دو چار پروفیسر بلائے اور بولا کہ اس کا امتحان لو پروفیسر نے کوئی بات کی بادشاہ کا بیٹا بولا میں نہیں مانتا انہوں نے سوچا اگر اعتراض کریں گے تو بادشاہ گردن اڑوا دے گا انہوں نے کہا صحیح ہے دوسرا پروفیسر اسی طرح سوال کرتا بیٹا بولتا میں نہیں مانتا اس نے سوچا اگر اعتراض کروں گا بادشاہ گردن اڑوا دے گا بولا تو ٹھیک ہے ایک درویش نے بادشاہ کے دربار میں کہا میں کوئی سوال کروں بادشاہ نے اجازت دی درویش نے بولا سامنے جو بیٹھے ہیں یہ آپ کے والد ہیں <laughs> بیٹا بولا میں نہیں مانتا درویش نے پھر پوچھا جو آپ کی سامنے بیٹھی ہیں آپ کی والدہ ہیں بیٹا بولا میں نہیں مانتا درویش بولا بنا لو پروفیسر ایک سکھ دوسرے سکھ سے میری زمین اتنی بڑی اتنی بڑی کہ صبح گاڑی پہ چڑھتا ہوں شام تک گاڑی پہ گھومتا ہوں لیکن زمین ختم نہیں ہوتی دوسرا سو ہاں یار میرے پاس بھی ایک ایسی فرنیچر گاڑی تھی ایک باس نے اپنے ملازم سے کہا دیکھو بھائی پریزنٹیشن کسی اچھے سے جوک سے شروع کرو ملازم ٹھیک ہے جی ملازم نے پریزنٹیشن شروع کرنے سے پہلے سلائڈ پر اپنی پیسلٹ لگائی لتی ہنسنے ہنسانے کے لیے ہوتے ہیں اس کو بھی ہم دین سمجھ کے ہی کرتے ہیں کیونکہ ایک تو عجیب مراقبہ حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ نے ہمارے پیارے مرشد نے ہمیں بتایا کہ دیکھو اگر باپ کے چند بیٹے ہوں اس میں تین بیٹے فرض کر لو کہ بہت ہی لائق اور بردار ہوں کتاب گزار ہوں اور اور باپ کی نافرمانی نہ کرتے ہوں اور دو بیٹے ایسے ہیں جو باپ کو بہت ستاتے اور اس کی اطاعت بھی نہیں کرتے نافرمانی سے نہیں بچتے جب لائق بیٹے ہنستے ہیں تو باپ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرے لائق بیٹے ہنس رہے ہیں اور جب نالائق ہنس رہے ہوتے ہیں تو باپ کو اور غصہ آتا ہے کہ یہ نالائق بھی ہیں اوپر سے ہنس رہے ہیں تو بس گناہ نہ کرو اور اللہ کو راضی رکھو تو ہنسو بولو بھی ہنسنا بولنا بھی جو ہے دین بن جاتا ہے اللہ تعالیٰ یہ تصور کرو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھ کے خوش ہو رہے ہیں تو کتنا مزہ آئے گا اور دوسرے یہ کہ یہ اپنی فرحت اور بشاشت کی نیت سے سنایا جاتا ہے کہ اس سے جو ہے ریفریشمنٹ ہو جاتی ہے تبھی اپنے بشاشت آتی ہے صحت میں کوئی انگریزی مقولہ بھی ہے laughter is the best medicine یہ ہنسنا جو ہے وہ بہترین دوا ہے آدمی خوش رہتا ہے تو ہزاروں بیماریاں اس سے دور رہتی اور جہاں جو ہے وہ مساوس کا اور مایوسیوں کا شکار ہونے لگتا ہے اداس رہنے لگتا ہے تو ہزاروں بیماریاں نہ ہوتے ہوئے بھی تو اس پہ حملہ کر دیتی ہیں تو اپنی صحت کی نیت سے ہنسنا ہنسانا ہم اس کو بھی دین سمجھتے ہیں جو اس کو دین نہ سمجھے تو اس کے سمجھ میں کچھ کمزوری ہے اللہ تعالیٰ ہمیں دین کی صحیح سمجھ سمجھتا فرماتی اور ہنسنا بولنا اور کھانا پینا سب کچھ کرو لیکن اللہ کو ایک لمحہ بھی ناراض نہ کرو اللہ تعالیٰ کو فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اور ایک بات اور کہیں نکال دیا اس پہ تو نہیں جا رہی ہے اچھا اس کو بند کر دیا اچھا یہ اپنے خاص احباب کو اطلاع ہے یہ کوئی یہاں مقصد مقصود چندہ نہیں ہے جو اپنے خاص احباب ہیں ان کو اطلاع عرض کر رہا ہوں حضرت والا کے ارشاد کا مفہوم ہے اب فرماتے تھے کہ جس کو وہی اپنی کرنسی آخرت ٹرانسفر کرنی ہو جس کو اپنا مطلب ہو اپنی غرض ہو تو وہی وہ ایک کار خیر ہے میرے مرشد سالث زماں حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دام برکات اللہ فی اللہ اس کی عمارت وہاں <clears throat> زیر تعمیر ہے جامعہ حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ اور گلشن اختر کمپلیکس رحمۃ اللہ علیہ یہ تو تعمیرات وہاں جو ہے وہ <clears throat> اس کا پروجیکٹ چل رہا ہے اور وہاں <clears throat> اس وقت چونکہ ملکی صورت حال کچھ نامناسب ہے تو بعض حضرات نے جو وعدے کیے تھے تو اس کس کام میں تعاون کے وہ بوجہ کسی مجبوری مساحت کے وہ پورا نہیں ہو پا رہا بہرحال وہ پورا ہو یا نہ ہو ہم نے سے ہر ایک کی جو ہے خود سعادت سمجھنی چاہیے ہم کو کہ ہم کسی ایسے کار خیر میں خصوصاً جو اتنے بڑے اللہ والے کی زیر نگرانی چل رہا ہو تو یہ تو ہماری خود سعادت ہے کہ ہم ایسے نیک کام میں تعاون کریں تو اس کی اس مقصد کے لیے جو ہے جو بھی حسب استطاعت اس میں تعاون کرنا چاہے تو جو ہے وہ ہمیں دے سکتا ہے ان انشاءاللہ اللہ اس کو بھجوا دیں گے وہاں بنگلہ دیش میں تو بس یہی عرض کرنا تھا کہ جس کو بھی ضرورت ہو گئی اپنے اور ہر ایک کوئی ضرورت ہے کوئی اس سے مستثنا نہیں ہے اور اس میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ بڑھ چڑھ کے استطاعت سے زیادہ دو روپیہ بھی کوئی دے اللہ کیا ہاں ہو سکتا ہے کہ کروڑوں میں اس کا اندراج ہو جائے تو کوئی کمی بیشی نہ دیکھے جس سے جتنا ہو سکے وہ تعاون کرے ان شاء اللہ تعالیٰ اجر دونوں جہان میں امید ہے کہ انشاءاللہ دونوں جہان میں اللہ کا فضل ہوگا اور ایک بات اور مجلس کا تو بتانا تھا وہ بتا دیا ٹھیک ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ